متفرق مسائل نمبر ایک بکرا بکری بھیڑ دنبا معنس ہو یا مذکر گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی صرف ان جانوروں کی قربانی جائز ہے نمبر دو قربانی جائز ہونے کے لیے جانوروں کی عمر کی ترتیب یہ ہے بکرا بکری ایک سال گائے بھینس دو سال اونٹ پانچ سال بھیڑ دمبا اگر اتنا موٹا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو چھ مہینے کا بھی جائز ہے اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو سال بھر سے کم کا جائز نہیں ہے نمبر تین نمبر تین چھوٹے جانور بکری بھیڑ دمبا وغیرہ کی قربانی صرف ایک شخص کی طرف سے ادا ہو سکتی ہے جبکہ بڑے جانور گائے بھینس اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اگر سات سے کم ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو پھر یہ تمام صورتیں جائز ہیں تمام افراد کی نیت واجب قربانی کی ہو بعض کی نیت واجب قربانی کی اور بعض کی نفلی قربانی کی ہو بعض کی نیت قربانی کی ہو اور بعض کی عقیقہ کی نمبر چار بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو تمام حصہ دار مل کر خریدیں یا پھر ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کی اجازت حاصل کر کے خریدے اگر کسی شخص کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر مقرر کر لیا گیا ہو تو اگر ذبح کرنے سے پہلے اس کی اجازت حاصل کر لی گئی تب تو قربانی درست ہو جائے گی وگرنہ دوسرے حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی البتہ اگر کسی کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب پہنچانا مقصود ہو تو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں دوسرے کی طرف سے واجب قربانی ادا ہونے کے لیے اس کی اجازت شرط ہے نمبر پانچ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنی واجب ہے اولاد یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے اگر ان کی ملکیت میں بقدر نصاب مال ہوگا تو ان پر بھی ان کے مال میں سے قربانی واجب ہوگی اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو جب تک ان کی اجازت نہ ہو ان کی طرف سے واجب قربانی ادا نہ ہوگی ہاں اگر وہ ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہے تو عادتاً ان کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی نمبر چھ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہیں یا اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں تو قربانی جائز ہے جس جانور کے ایک یا دو کان پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ایک کان پورا کٹا ہوا ہو یا کان یا دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو جو جانور اندھا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی بینائی تہائی سے زیادہ جاتی رہی ہو جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں ہاں اگر اتنے دانت باقی ہوں کہ گھاس وغیرہ چر سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے جس جانور کی زبان تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو جس جانور کے تھن بالکل کٹے ہوئے ہوں یا ایک تھن تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو اسی طرح اگر بیماری کی وجہ سے بھیڑ بکری کا ایک تھن یا گائے بھینس اوٹنی کے دو تھن سوکھ گئے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے ہاں اگر بیماری کے بغیر دودھ سوکھ گیا ہو تو قربانی جائز ہے جس جانور کا پاؤں کٹا ہوا ہو جو جانور ایسا لنگڑا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہو چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا یا رکھ سکتا ہے مگر اس کے بل چل نہیں سکتا ایسا دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو جو جانور مخنص ہو نمبر سات خسی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے اور جس جانور کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہو اور وہ جمع کرنے سے عاجز ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے